نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبت ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال في موضع آخر فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وقال إذن فمن كان يرضو لقاء ربه فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه ربه فليعمل عملا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة أحدا وقال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم قال عز وجل أنا أغنى عن الشرك من عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم معزز بزرگوں اور اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت اسی وقت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ٹھہرتی ہے جس عبادت کے اندر انسان مخلص ہوتا ہے اور اس عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے یہ دونوں اہم شرطیں ہیں کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ایک تو انسان کا مخلص ہونا اور دوسرے اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا اگر انسان اپنی عبادت میں یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں مخلص نہیں ہے اور اس کے اندر ریاکاری آ گئی ہے دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے دنیا کے لیے وہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے یہ گویا کی اخلاص کے منافی ہے توحید کے منافی ہے اور اگر انسان اس عمل کو سنت کے مطابق نہ کرے تو وہ عمل بدعت ہو جاتا ہے اور بدعت ہونے کی وجہ سے بھی اس عمل کو اللہ ابراہین لوٹا دیتا ہے مردود ہے وہ عمل جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عمل امر اللہ سے امر امرنا فاورد جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہمارے عمل سے ہٹ کر کے ہے وہ عمل مردود ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے پہلی جو شرط ہے اخلاص اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اس عمل میں مخلص ہو خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل کرے اس کا دکھاوا مقصد نہ ہو ریاکاری مقصد نہ ہو کیونکہ اس عمل کا بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ خالص تن وظہ اللہ ہونا چاہیے اگر اس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی تو اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا آج اخلاص کے منافی جو چیز ہے وہ ریاکاری ہے آج کا خطب جمعہ کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ریاکاری دین اسلام کے اندر کتنی خطرناک ہے ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے اور انسان خود محنت کرتا ہے اس کی محنت رائے گا اور اس کا جو بھی عمل کرنے والا ہے وہ عمل اس کا رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ اس کے دل کے اندر ریاکاری آ گئی ہے اور وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے وہ عمل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر میں تم پر سب زیادہ جس چیز کا خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر کا خوف کھاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری کرنا دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر بامن فرماتا ہے کہ کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا عید حبو الدین کن تم تو دنیا جن کے دکھانے کے لیے دنیا میں کام کیا کرتے تھے ان کے پاس جاؤ فن درو حل تجدون جزان تم ان کے پاس جاؤ کیا تمہارے اس عمل کا کوئی بدلا دینے والے ہیں یعنی اگر انسان اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول نہیں ہے مردود ہے اور قیامت کے دن اللہ اربان فرمائے گا اے ریا کار ریا اور دنیا کے دکھانے کے لیے کام کرنے والوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا صدقات کیے تھے نمازیں پڑھی تھی روزہ رکھا تھا جو بھی نیک عمل تم نے کیا تھا دنیا کے دکھانے کے لیے ان کے پاس جاؤ کیا وہ تمہارے عمل کا کوئی بدلہ دینے والے ہیں یعنی ان کی ظاہر بات ہے کہ جہاں انسان جس ایسے وقت میں جہاں انسان ایک معمولی معمولی نیکی کا محتاج ہوگا اللہ ہر براہ اس کے سارے عمل کو ساری نیکیوں کو جو دنیا میں اسے نیکی سمجھ کر کے کیا تھا وہ ساری نیکیاں اس کو تباہ و برباد ہو جائیں گی اور اس طریقے سے اس کی محنت کا دنیا کے اندر جو اس نے محنت کی اس کو اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا تو میرے بھائیوں اور بڑی سنگین جرم ہے بہت زیادہ خطرناک جرم ہے ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے شیطان کا ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس لیے قرآن و حدیث کے اندر ریاکاری کی سخت مذمت کی گئی ہے اور ریاکاری سے سختی کے ساتھ دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور انسان خود سوچے کہ جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے بھوک اور پیاس اپنے برداشت کرتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے لیکن اگر اس کے لیے مقصد دنیا اور ریاکاری ہے تو اللہ حربان اس عمل کو کوئی کوئی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن مادہ کی صحیح روایت ابو حض اللہ تعالیٰ صدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے سن فرمایا ربا سائمن لئی صلاح منسوح اللہ تش کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے اور ربا قائمن لئی سہر اور کتنے راتوں کو جاگنے والے اور قیام اللیل پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں سب بیداری اور رات جاگنے کے سوا انہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے یعنی ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے وہ دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں تعریف کے لیے کرتے ہیں دنیا مقصد ہے اس لیے ان کی ساری محنت ان کا قیام ان کا روزہ رکھنا اور بھوک اور پیاس دوری اختیار کرنا یہ تمام چیزیں ان کی ختم ہیں اور ان امال کو اللہ ہر بامن کبھی قبول نہیں کرے گا اس لیے ہمارے سلب کہا کرتے تھے میرے بھائیوں کہ جس طریقے سے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کو اپنی نیکیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے ہم نیکیاں چھپائیں گے وہی نیکیاں قیامت کے دن ہمارے لیے کام آئیں گی لہذا انسان اپنے عمل کے اندر مخلص ہو اگر مخلص نہیں ہوگا ریاکاری ہوگی اس کے عمل کو اللہ ابامین کبھی قبول نہیں کرے گا اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر جو انسان لوگوں سے چھپا کر کے لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو کر کے عمل کرتا ہے اس عمل کی دین اسلام کے اندر بڑی سخت اہمیت ہے اور اس عمل کا اسے بہترین بدلہ ملتا ہے جیسا کہ اللہ ابرامی نے قرآن کریم کے نشاط فرمایا ان تمزو صدقات فن اما ہی وہ ان تو خواہ وہ تو حل فقرا وا خیر تم اگر تم صدقات کو کھلے عام دو یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے کیونکہ کبھی کبھی انسان کو صدقہ کھلے عام کرنا پڑتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر رغبت دلانے کے لیے جذبہ پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان صدقہ اور خیرات لوگوں کے سامنے کرے تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جب سب زیادہ ضرورت ہو صدقہ تو خیرات کی تو لوگوں کے سامنے مجمع میں اگر انسان اعلان کرتا ہے کہ میں آج اتنا پیسہ دینے والا ہوں تو اس میں کوئی اللہ یہ کہ اگر وہ اپنے دل کے اندر ریاکاری چھپا کر کے رکھا تو بات الگ ہے ورنہ دین اسلام کے اندر یہ مطلوب ہے کہ انسان اس عمل کو کبھی کبھی اعلانیہ طور پر بھی کرے اس لیے آپ دیکھیے کہ دین اسلام کے اندر اعلانیہ عمل بھی ہے نماز انسان لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اذان دی جاتی ہے اقامت ہوتی ہے عید بقرعید کی نمازیں ہوتی ہیں اور روزہ اور حج یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ انسان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کرتا ہے لیکن تاکہ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے لیکن اگر وہ عمل کے اندر مخلص نہیں ہے ریاکاری آ گئی ہے تو یہ عمل اللہ رب العالمی سے کبھی قبول نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدقات کے اگر تم صدقات کو کھلے عام کرو تو یہ بھی بہتر ہے لیکن وہ انتخوہ فقرا افا و خیر لیکن اگر تم اسے چھپا کر کے فقیروں کو دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وہ یوکو فرن کم ان سیاحت کم اور اللہ ابامن تمہارے گناہوں کو اس کے ذریعے سے کیا کرے گا کفارہ ادا کر دیتا ہے یعنی صدقات کے ذریعے سے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں وہ اللہ حکمات امرون خبیر اور اللہ ابامن جو تم کچھ کرنے والے ہو اس سے باخبر اور آگاہ ہے اس آئے سے معلوم ہوا کہ خاموشی والا صدقہ اللہ رب العامن کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تبرانی کی روایت صحیح حدیث نے فرمایا تدفی و غذب رب خاموشی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا بجھا دیتا ہے اس طریقے سے وہ حدیث جن سات بندوں کو قیامت کے دن اللہ رب العامین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں تین لوگ ایسے ہوں گے جنہوں جو اپنے عمل کے اندر مخلص ہوں گے اخلاص کی بنیاد پر انہوں نے عمل کیا ہوگا ایک تو وہ آدمی ہمارے نبی نے فرمایا کہ ورج الک اللہ خالی عینہ ایک ایسا آدمی جس نے خلوت میں اللہ رب العامین کو یاد کیا اس کی آنکھیں بہہ پڑی خلوت میں تنہائی میں خاموشی کے ساتھ لوگوں سے ہٹ کر کے رازدارانہ طور پر اس نے اللہ ابراہین کو یاد کیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے ایسے شخص کو بھی اللہ البرامین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ورجل تصدق خواہ حت حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه کہ جس نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں خاموشی کے ساتھ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ دائنے ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا اتنا چھپا کر کے اس نے صدقہ کیا تو اخلاص ہے کہ اپنے صدقے کی لوگوں کو خبر نہیں دیتا ہے اور تیسرا وہ بندہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کو کسی سے یعنی کسی آدمی کو اگر کسی حسب و نصب والی اور منصب والی عورت نے فائشہ کی زناکاری کی دعوت دی فقال ان خاف اللہ اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں دونوں خلوت میں ہیں تنہائی میں ہیں ان دونوں کے علاوہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے ان دونوں کو لیکن اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس طریقے سے اس برائی سے اس گناہ سے بعد آ گیا تو ایسے شخص کو بھی اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا آپ غور کریں کہ ان تینوں کے ہاں جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اخلاص پایا گیا ریاکاری نہیں پائی گئی خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایک عمل کیا اس لیے اللہ ابامن قیامت کے دن اس کا بہترین بتاتا فرمائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو پڑھوتی صلاح المکتوبہ کیونکہ آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر کے اندر ہوتی ہے فرد نماز کو چھوڑ کر کے یہ صحیح بخاری روایت ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سنتوں کو گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہ خاموشی والا عمل ہے رازدارانہ عمل ہے ہو سکتا ہے انسان لوگوں کے سامنے پڑھے تو اس کے اندر کچھ ریاکاری آ جائے اور کوئی چیز آ جائے اس لیے سنتیں اور نوافل انسان اگر گھر کے اندر پڑھتا ہے اس آدمی کو زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے اس طریقے سے ماں نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ ماہ رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں اور سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے جو انسان تنہائی میں اور اکیلے میں اللہ ہر غلامی کے لیے پڑھتا ہے یہ سب اجر کیوں ہے اس لیے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو کر کے اللہ کے علاوہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارے سلب سے آتا ہے کہ وہ کئی کئی سال تک روزہ رکھتے تھے لیکن ان کے گھر گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا یہ آدمی یہ ہمارا شوہر یہ ہمارا فارشدار روزے سے ہے وہ گھر سے جاتا وہ کھانا لے کر کے جاتا اور راستے میں جا کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیتا اور پوری اور دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا لوگ یہ سمجھتے گھر سے کھانا کھا کر کے آیا ہے اور اس طریقے سے یہاں کھانا نہیں کھا رہا ہے اور اس کے بعد جب گھر لوٹتا لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھا لی ہے لہذا اس نے کھانا کھا لیا ہے جبکہ اس نے اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھلا دیا ہوا کرتا تھا یہ صورتحال تھی اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنی رازدارانہ کے ساتھ لوگ عمل کیا کرتے تھے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا عمل اپنے پاس رکھو جو خاموش عمل ہو جس کو اللہ رب العامن کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو تمہارے گھر کا کوئی شخص نہ جانتا ہو تمہارے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو تمہاری بیوی کو بھی خبر نہ ہو تمہارے اہل ویال کو بھی خبر نہ ہو ایسی نیکیاں انسان کے دفتر دفتر میں ہونی چاہیے یہی خاموشی والی نیکی قیامت کے انسان کے لیے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اس طریقے سے حدیث ہمارے سلب سے آتا ہے باقاعدہ کہ میاں بیوی ایک بستر پر ہوا کرتے تھے اور شوہر اس طریقے سے رو کر کے رات گزارتا تھا کہ عورت کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی راتوں کو قیام اللیل پڑتا تھا بیوی کو خبر نہیں ہے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارا باپ یا ہمارا شوہر رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے قیام الحل ادا کرتا ہے رات کی تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کے وہ لوگوں کے درمیان صدقات و تو کرتا تھا لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی جب اس آدمی کی وفات ہو گئی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم پڑا کہ رات کی تنہائی میں کس طریقے سے غریب اور مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا جب اس کے اس کو نہلانے کے لیے جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کی پشت پر بوجھ اٹھانے کا اور غلہ اور اس طریقے سے بوری اٹھانے کا نشان موجود تھا اس کے بعد لوگوں کو معلوم پڑا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اس طریقے سے لوگوں کے درمیان صدقات و خیرات کیا کرتا تھا یہ کیا ہے میرے بھائیوں جو ہمیں قیامت کے دن کام آنے والے نے کیا ہیں اس لیے انسان کو رازداری کے طور پر خاموشی کے طور پر انسان کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہی عمل اللہ رب العالمین ہاں اس کا زیادہ عزر ملنے والا ہے اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا الناس افسو السلام و متعام وسل الرحام بلّ و سلحام وہ سلیب والناس عام تدخل خلول بسلام سلام صحیح ہمارے نبی فرماتے ہیں لوگوں سلام کو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ سلا رحمی کرو اور راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں الجنت اب سلام سلامتی کے ساتھ تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے رات کی تنہائی میں اڑ کر کے نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں کیونکہ اس وقت اللہ اربامین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کی دعاؤں کو اللہ ابامن قبول فرماتا ہے اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ترمیدی اور کی حدیث ہے اقرب و مائے کن رب ربی فی جو فی الآر اللہ ابامن سب زیادہ اپنے بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے فن ان تکون یزکر اللہ فیت فتکن اگر تمہیں استطاعت ہو اس بات کی کہ تم اس موقع پر اللہ براہین کا ذکر کرنے والے بن جاؤ اللہ کے بات کرنے والے بن جاؤ تم ایسا کرو کیونکہ اس وقت اللہ ابراہین سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب قریب ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں پورا سناٹا اور پوری دنیا کے اندر خاموشی ہوتی ہے اس وقت اللہ ہر برہمن کو یاد کرتا ہے لہذا اللہ ہر براہین ایسے موقع پر ایسے بندے کے لیے اللہ ربان کی نیکیوں کو حاضر کرے گا اور بہترین بدلہ دے گا جب انسان ایک ایک نیکی کا اور جو ہے زیادہ محتاج ہوگا اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ تا فرمائے گا اس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار نصوص ہیں جن نصوص سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اور رات کی تنہائی میں کیے ہوئے عمل کو اللہ ربان زیادہ قبول فرماتا ہے اس لیے کیونکہ اس وقت انسان لوگوں کی نظروں سے اجاگر ہوتا ہے اور اس کے اندر ریاکاری کا شاعرہ نہیں پایا جاتا اس لیے اس عمل کو اللہ ابامن زیادہ قبول فرماتا ہے اور ریاکاری جیسا کہ میں نے بیان کیا میرے بھائیوں یہ ہمارے عمل کو برباد کر دینے والی چیز ہے اور شیطان ہتھ کنڈا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی ساری محنت کو وہ برباد کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے انا اکمت شرکا یعنی شرک میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں من عمل اشر کا معیفی ہے ہو ترق نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے اس نے میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کر لیا میں نے اسے بھی چھوڑ دیا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا اس کی رضا یہ بھی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو لیکن لوگوں کا دکھانا بھی مقصود ہے دو دو چیزیں آ گئی اور یہ دو چیزیں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ رب العالمین نے فرماتا حدیث قدسی ہے کہ میں نے اسے بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا ہے وہ نماز اللہ کے لیے ہے روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے نباتیں اللہ کے لیے ہیں لیکن اس عبادت میں اس نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا ریاکاری اس کے اندر اور دکھاوا آ گیا لہذا اس عمل کو اللہ ابامن قبول نہیں کرتا اور اس کو بھی اور اس کے عمل کو اللہ ابامن چھوڑ دیتا ہے یعنی انسان کا عمل تباہ ہو گیا اس کا عمل برباد ہو گیا کیونکہ اللہ البرامن کو اخلاص والا ہی عمل قبول ہے اور کوئی عمل اللہ البرامین قبول نہیں فرماتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ اخبر کم بیما ہوا اخف علیکم اندی مسیح مل کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے زیادہ خوفناک چیز ہے مسیح الدجال سے بھی لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ضرور بتائیے پالا شرک الخفی آپ نے کہا شرک خفی پوشیدہ شرک یہ ریا کاری یہ شرک اصدر ہے پوشیدہ شرک ہے نہ نظر آنے والا شرک ہے تو آپ نے فرمایا یقوم الرجل و فیوسلی فیوزی مسلات ایک آدمی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس نے وہ اپنی نماز کو خوشنما بنا دیتا ہے لمبا رکو لمبا قیام کرنا شروع کر دیتا ہے لما یرا من نظر رضول جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کے اندر خوشی اور خود اپنا لیتا ہے لمبا رکو کرتا ہے لمبا سجدہ کرتا ہے یا عمل سے بچنے کے لیے کام سے بچنے کے لیے لمبا قیام اور لمبا رکو کر دیتا ہے ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ نمازیں لمبی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ انہیں کام کرنے سے مہلت مل جائے اس لیے وہ نمازیں لمبی پڑھتے تو نبی فرماتے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوشنما بنا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے لمبا قیام و رکو کرتا ہے نبی فرماتے یہ شرک خفی ہے یہ ریاکاری ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھیے میری اس بات کو کہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی بھی شرک کو اللہ اربان معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہی ہے اگر وہ چھوٹا شرک کیا ہے تو بھی جہنم کے اندر جائے گا فرق صرف یہ ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والے کے لیے مغفرت ہوگی بعد میں جب اس کے گناہوں کی سزا مل جائے گی جو اللہ رب اللہ اس کے لیے مقدر کیا ہوگا اس کے بعد اگر اس نے بڑا شرک نہیں کیا ہوگا تو جنت کے اندر آئے گا لیکن اول وحلہ میں اس کے شرک کی کبھی مفرت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا قرآن مجید کے اندر ان اللہ فرو فروشر شرکا بھی اللہ ابامن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ و زالی کلیں کلم شاہ اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے معاذ نے تیمیہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ چھوٹا شرک اللہ معاف کر دے گا بڑے شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ رب ابراہمین نے عام فرمایا مطلق طور پر فرمایا کہ اللہ ابراہمین کسی شرک کو معاف نہیں کرے گا لہذا اگر انسان چھوٹا شرک کرے گا اور توبہ اس نے نہیں کیا تو ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہے بس فرق صرف یہ ہے بڑے شرک اور چھوٹے شرک کے اندر کہ بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر جن جنت کو حرام کر دیا ہے لیکن جو سیدھا شرک کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے شرک کی جو سزا مقرر کر رکھی ہے اتنی سزا پانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت و کرم سے اپنے فضل سے چونکہ بڑا شرک نہیں کیا اس کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن چھوٹا شرک کرنے والے کے لیے بھی جہنم ہے اور وہ جہنم کے اندر جائے گا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کا ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك شرک بے احد جسے اپنے رب سے کرے ملاقات کی امید کامل ہے یقین کامل ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے اگر وہ شریک کرے گا تو اللہ ابامین اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا اور اس طریقے اس کے عمل کو اللہ ابامین تباہ و برباد کر دے گا اور جو ریاکاری کے لیے کرتا میرے بھائیوں دنیا میں اسے اس کا بدلہ مل جاتا ہے اس لیے قیامت کے دن ایسے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا وہ تین لوگ جن کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا ان تینوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیا لیکن اللہ ابامن کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ ابامن کہے گا کہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا تمہیں دنیا میں اس کا سلا مل گیا لہذا اللہ حکم دے گا اور ان تینوں کو میرے بھائیوں پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اللہ کے سر کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے وہ تین ایسے لوگ جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا شہید نے بھی اللہ کی راہ میں جنگ کیا جنگ کے اندر شہید ہوا قتل ہوا اور عالم نے خوب نصیحتیں لوگوں کو کی خوب لوگوں کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دی اور دعوت کی سب کچھ کیا اور سخی نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کمی اس بات کی تھی کہ ان کے یہاں خلوص نہیں تھا ریاکاری تھی تو اللہ اور تینوں کو جہنم کے اندر داخل کر دینے کا حکم دے گا لہذا میرے بھائیوں یہ ریاکاری بڑی ہی خطرناک بڑا خطرناک جرم ہے اور انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے اس طریقے سے ہماربی نے فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ صدیث کراوی ہیں کہتے ہیں کہ ماں نبی فرماتے لا من میں ایسی بہت ساری اپنی امت کے قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بے حسنات امسال جبال تہامت بےحسناتی اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ جس طریقے تہامہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کے برابر سفید اور نیک امال لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے فیض اللہ ہو حبا منصورہ اللہ اربا ان کے سارے اعمال کو اڑا دے گا ذرات کی شکل میں ذرات کی شکل میں اللہ ابامین بھوس کی شکل میں ان کے سارے اعمال کو اللہ ابامین اڑا دے گا فقال صوبان تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم لنا او جل ہم لنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے بارے میں بتائیے ان کے اوساف بیان کیجیے کھول کر کے بیان کر دیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور ہم ان لوگوں میں سے نہ تو تمہارے نبی نے فرمایا کہ ان مقوام ان نومخوامکوم من جدت وہ تمہارے اپنے دینی بھائی ہوں گے اور تمہارے چمڑے والے ہوں گے یعنی تمہاری ہی نسل سے ہوں گے اور تمہارے ہی جیسے ہوں گے وہ یا خزون خجون من مل کماتا خزون اور وہ راتوں کو بھی جاگنے والے ہوں گے جیسے تم راتوں کو اٹھ کر کے جاگتے ہو لیکن ولاکن ہم اقوام لیکن وہ ایسی قوم ہوگی کہ داخلوں میں محار ملا انتقوہ کہ جب وہ خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا انتہا کیا کرتے تھے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا پردہ چاہ کر دیا کرتے تھے تنہائی میں ہوتے تھے تو اس تنہائی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن اس تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا کرتے تھے گناہ کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رات کی تنہائی میں لوگوں کی نگاہوں سے اوزل ہو کر کے میرے بھائیوں دنیا میں کوئی ایسی زمین اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو اللہ ابامن دیکھنے والا نہ ہو اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی خلوت میں ہوتا ہی نہیں ہے اللہ ابامن اسے دیکھنے والا ہوتا ہے اللہ کی ذات توش پر ہے دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ ابامین ایسے لوگوں کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے مانبی نے فرمایا جب تنہائی میں ہوتے تھے خاموشی کے ساتھ ہوتے تھے دروازہ بند ہوتا تھا لوگوں کے سامنے تو چہروں سے اور کپڑوں سے بڑے متقی اور نیک نظر آتے تھے لیکن رات کی تنہائی میں اور جب خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے پردے کو چاک کر دیا کرتے تھے گناہوں کو کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں تو لوگوں کی نظروں میں بڑا نیک ہوں بڑا دیندار ہوں بہت سب کچھ ہوں لیکن میرے بھائی اللہ ابراہین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے سارے امال کو ساری نیکیوں کو جو پہاڑ کے برابر ہوں گی ذرات کی شکل میں اللہ ابراہین سے اڑا دے گا لہٰذا میرے بھائیوں ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو اللہ ربابن قبول فرمائے ہمیں بہترین بدلاتا فرمائے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے جب تک انسان کی نیت صحیح نہیں ہوگی اخلاص نہیں ہوگا خلوص دل کے ساتھ وہ عمل کر نہیں کرے گا اللہ اربابن اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں جسے انسان نہیں سمجھتا لیکن وہ شیطان کی طرف سے ہیلے اور بہانے اور شیطان کی طرف سے وہ جال ہے اور اس طریقے سے ایک ریاکاری ہے اور ہم بچپن ہی سے گویا کے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ریاکاری کے اوپر تربیت دیتے ہیں ایک بچہ نماز پڑھنے نہیں جاتا باپ اور بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں تم نماز نہیں پڑھنے جاتے گویا کہ ہم اسے درس دے رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے فلاں آدمی کو دکھانے کے لیے جس کے بچے نماز پڑھتے ہیں اس لیے تو نماز پڑھنے کے لیے جاؤ بچپن ہی سے گویا کہ ہم اس کے دل کے اندر یا کاری کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرے بیٹے اللہ ابامن تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ ابراہین کی نماز پڑھنا ہے دنیا نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم تمہیں اس لیے نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ اللہ ابراہیم کا حکم ہے اور اس لیے اللہ کے لیے تمہیں پڑھنا نماز دکھانے کی نماز نہیں پڑھنا آج یہ صورتحال ہو گئی ایک بندہ جب آپ اسے کسی چیز کا ذکر کیجئے اپنی ساری نیکیوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے آپ سوال کرے گا میں تو روزے سے تھا اور روزے میں میں نے افطاری سے پہلے بھول کر کے پانی پی لیا کیا میرا یہ روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ سوال آپ دوسرے نائیے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر انسان بھول کر کے روزے میں پانی پی لے اس کا حکم کیا ہے آپ گویا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفلی روزہ میں نے رکھا تھا یہ نفلی روزہ میں نے رکھا تھا اور اس لیے میں نے پانی پی لیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں کہ آپ نے اللہ کے کر روزہ رکھا ہے تو کسی مفتی کو اور کسی سوال کرنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک انسان زکات کے مثال پوچھتا ہے کہتے ہمارے پاس اتنی ساری پراپرٹیاں ہیں ساری پراپرٹیوں کی میں زکات دیتا ہوں اور میری زکات لاکھوں میں ملتی نکلتی ہے لیکن ایک پراپرٹی کا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے بھائیوں یہ بتانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے ساری پراپرٹیوں کی زکات دیتے ہیں سارے مال کی زکات دیتے ہیں فلاں پراپرٹی کا آپ زکات نہیں دے پاتے آپ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کے پاس ایسی پراپرٹی ہو اس کے زکات دینے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے کیا جائے گا تو میرے بھائیوں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج اپنے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ہم اس کو ریاکاری نہیں نہیں سمجھتے یہ ریاکاری ہو سکتا ہے انسان مخلص ہو لیکن میرے بھائیوں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کہتے کرتے ایک دن اپنے عمل کے اندر یا کار بن جائے اور اللہ رب اس کے عمل کو تباہ و برباد کر دے آج صورتحال یہ ہے کہ ہم گناہ بھی بدعت و خرافات بھی لوگوں کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں بچی کی شادی ہے اور بھائی کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے اگر بارات لے کر نہیں جائیں گے جہیز نہیں دیں گے دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے دنیا ہمیں کیا کہے گی آج صورتحال میرے بھائیوں اس طریقے سے بن چکی ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ خرچ کرتا ہے بے دریک پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی معاشیت میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے اگر ہم ہم نے نے اسی سادگی کے ساتھ شادی کر لیا تو ہمارا کیا ہوگا آج اس طریقے سے یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے راج ہو گئی ہے جبکہ انسان کو اپنی نیکیوں کو چھپا کر کے کرنا چاہیے تو نیکیوں کو چھپا نہیں کرنے کے بجائے میرے بھائیوں آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے گناہ کرتے ہیں اللہ کی معاشیت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں کبھی کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا زیادہ خوف ہوتا ہے تو نیکی چھوڑ دیتا ہے یہ بھی ریاکاری ہے میرے بھائیوں ایک بندہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ وہاں موجود ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو یہ آدمی کہے گا کہ میرے دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو میرے بھائی اس کو نہیں پڑھتا قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ریاکاری سلب کہا کرتے یہ بھی ریاکاری ہے کہ لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا بھائی یہ دل کا معاملہ ہے ریا کاری کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے یہ دل کا معاملہ ہے آپ مخلص اللہ رب العامین کے لیے اللہ کے لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے اگر کوئی دیکھ رہا اس کو دیکھنے دیجیے لیکن آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ دیکھنے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے تو ریا کار ہے اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری نیکی ان کے یہاں دائر ہو جائے گی ایسا نہیں میرے بھائی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے اپنا تقوی دکھانا چاہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ پرہیزگار ہوں میں تو اتنا زیادہ گنہگار ہوں اور گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا لہٰذا میرے بھائیوں یہ دل کا معاملہ ہے یہ دل کا معاملہ اللہ ہر براہین کے ہاتھ میں ہے اللہ ہر براہین کے اختیار میں ہے لہذا انسان اگر اس طریقے سے ریا کاری کرے گا اور یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو میرے بھائی قریب ہے کہ انسان ایسا کرنے والا ایک دن ریا کاری کے راستے پر چل پڑے اور اس کے سارے عمل کو اللہ و برباد کر دے اس لیے شیطان مختلف طریقے سے انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے کبھی ریا کاری میں ڈال کر کے کبھی یہ کہہ کر کے کہ تم ریاکاری کرنے جا رہے ہو کبھی اور کہہ کر کے جب کہ اپنے عمل کے اندر مخلص ہوتا ہے اس لیے انسان کو شیطان کے ہیلوں سے اور اس کی تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اربامن ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے اللہ اربامن ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ ہم سب کو نیک امال کرنے کی توفیق نہ سنائے اللہ ابرامین ہم نبی کے دین پر قائم رکھے اور اس طریقے سے اللہ ابام اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے امین وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الروف الرحيم